ہم نے سبق پڑھا تھا کہ تلک رسول فرنا بعض على بعض جو ایک کرمہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں مختلف درجات قرآن فرما ہے ان کی مختلف مراتب مقام اور خاصتیں ہوا کرتی ہے تو ایسی ہی یہاں پہ بعض انبیاء کا تذکر کیا گیا حضرت علیہ السلام کو کریم اللہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بات کرنے کی بخشی ہے اور معجزات ہیں اور حضرت علیہ السلام سے جو ان کی حمایت تھی اور ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے تو جس طرح کی کل بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ یہ جو انبیاء کی مراقب کی حیثیت ہے یہ مقامات ہے تو یہ اندللہ ہے مچھیوں کو جو ہے نا ان چیزوں میں پڑے بغیر ان کے جو احکام ہیں ان پر آنا چاہیے اور جو حاول ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور امتیوں کا انسانوں کا اس نے پڑھنا کہ فلان افضل فلان فلان فلان نبی ہے فلان رسول فلان سے افضل ہے ان وجوہات کی بنا پر قابل کر کے ان کا تذکرہ کسی بھی نبی سنجیدہ شمار کیا گیا ہے تو ان دناس لوگوں کے ہاں جو ہے نا جتنی بھی گئے ہے تمام تمام احترام میں عزت میں اور ہونے میں سب تمام تمام انبیاء کو جو ہے نا معزز ماننا ہوگا مکرم ماننا ہوگا لیکن یہ جو درجات مقامات ہے مراتب ہے یہ اللہ ہے اور ایسے ہی یہ بتایا گیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو دنیا میں ایک ہی مذہب چلتا اور پوری دنیا کی انسانیت جو نو مسلمان ہوتی لیکن چونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور یہ آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے تو اس وجہ سے انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ دو راستے ہیں دو راستوں میں سے جو بھی اختیار کر جائے گا تو اسی کے مطابق پر اس کو ثواب ملے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے کہ سب ایک ہی پیش پہ ہو ہو جائے جائے اکٹھے ایک ہی مذہب ہو ایک ہی دن ہو لیکن چونکہ یہ دار الامتحان ہے تو اس وجہ سے سب کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ صحیح راستے کا انتخاب کرے گا جو کہ انبیاء کے ذریعے سے ان کو بتایا جاتا ہے ان کو بتایا گیا تو تھوڑی ثواب جو ہے نا سمارا کے طور پر جنت ملے گی اور اگر غلط راستے پر جائے گا سیدھے راستے پر نہیں جائے گا اس کو سزا چھپانا ہوگا پڑھ لیا تھا آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون चलिए इसका तर्जमा करते हैं और तर्जमा करने के बाद फिर उसकी तशरीफ करेंगे या अयोहल्लदीन आमनो ए ईमान ایمان والو ان سے خوب رزقنا کم جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے ان میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے یا لگین امن اے ایمان والو انفقو اما رزقناکم جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے او دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے رستے میں خرچ کر لو من قبل ایاتیہ یامن او دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے رستے میں خرچ کر لو لا بیع فیہ ولا خلہ جس دن یعنی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ جس دن کوئی سودا ہوگا نہ کوئی دوستی جس دن نہ کوئی سودا ہوگا نہ کوئی دوستی یعنی کام آئے گی اس سے مراد قیامت کے دن ہے یعنی قیامت کے دن ولا شفاعت اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی والکافرون هم ظالمون اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں البته اسعاد کردشتی که طرف يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم اے ایمان والو اے ایمان والو انفقو بما رزقناکم جو ہمیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے خرچ کرو یعنی زکات ہو یعنی اس کی زکات ادا کرو جو مال ہم نے دیا ہے ان کی زکات ادا کیا کرو من قبل ایاتی ایام لا بیع فداء فیہ ولا قلہ اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی بیا خرید فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی صداقت تنفع جو کہ فائدہ دے یعنی اس دن پھر نہ دوستی کام آئے گی اور نہ اس دن خرید فروخت ہوگی تو اس دن کے آنے آنے آنے اس دن کے سے پہلے پہلے یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے جو مال کے زکات کے صدقات کا وہ کرو ولا شفا اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی اور نہ کوئی شفاعت ہو سکے گی بغیر اذن ہی اس کے اجازت کے بغیر وہ یوم القیامہ اور او قیامت کا دن ہے وہ فقرات درخت ثلاثه اور ایک رات میں جو ہے نا یہ بیع ان قلت و شفاعت یعنی ان کا تینوں کا رفع پڑا گیا ہے والکافرون اور کافر باللہ اللہ تعالی کے انکار کرنے والے ابی ما فرض علیہم یا جو ان پر فرض کیا ہے ان کا انکار کرنے والے وہی ظالم ہے یعنی کافر ہی ظالم ہے کیوں امر اللہ کے غیر اللہ تعالیٰ کے امر کو حکم کو فرمان کو غیر محل میں رکھنے کی وجہ سے ہے تو کافر یعنی اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو فرمان کو رجا نہیں لاتے بلکہ اس کو غیر محل میں رکھتے ہیں یعنی اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ ظالم ہے اگلی اگلی کریمہ کریمہ ہے ہے تو جو جس کو کے نام سے ہم جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں تقریباً اکثر لوگوں کو یہ یاد ہوا کرتی ہے اور اس کے بہت سارے احادیث مبارک میں فضائل ہے مناقب ہے اور اس کے پڑھنے سے جو ہے نا بہت برکات ہوتی ہے صبح اور شام کو اگر بندہ پڑھ لیتا ہے تو پورا دن اور پوری رات جو ہے نا وہ بلیات مثبتوں اور پریشانیوں سے معمون رہتا ہے محفوظ رہتا ہے تو اس آیت کریمہ میں یعنی جو جو آیت کرسی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ذات صفات کا بیان بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے کیا گیا ہے اور اسی ایک ایک ہی آیت کریمہ میں اللہ اللہ کا نام بطور اسم ظاہر اور بطور ضمیر کے سترہ مرتبہ ذکر کیا گیا ہے کبھی تو خود لفظ اللہ ذکر کیا ہے یعنی اس میں ظاہر کی صورت میں اور کبھی جو ہے نا وہ ضمیر کے صورت میں جیسے نمبر ایک اللہ نمبر دو اللہ اور نمبر تین الحی نمبر چار القیوم نمبر پانچ میر ہے اور ایسی لہو لہو کی جو ضمیر ہے نمبر چھ نمبر سات آئین ہو کی جو ضمیر ہے میزنی کی جو ضمیر ہے اس طرح تقریباً ٹوٹل سترہ مرتبہ جو ہے نا اس کرم میں اللہ تعالی کا نام ذکر کیا گیا ہے یعنی کبھی اس میں ظاہر کی صورت میں اور کبھی ضمیر کی صورت میں اللہ لا الہ الا الحی القیوم اللہ لا الہ اللہ او ہے جس کی سوا کوئی معبود نہیں اللہ او ہے جس کی سوا کوئی معبود نہیں اللہ ہوا اللہ لا الہ اللہ ہوا اللہ وہ ہے جس کی سوا کوئی معبود نہیں الحی القیوم جو سدا زندہ ہے القیوم جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہیں لاخوسن نوم جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند لہو ما فی الارض آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا ہے من الذي يشفع عنده کون ہے جو اس کی حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے من الذي يشفع عنده الا باذنه کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات خوب جانتا ہے ولا يحيطون بشيء من علمه اور او لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء سوائے اس بات کے جس سے وہ خود چاہے وسیع کرسی ہو سماوات اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گہرا ہوا ہے وسیع کرسی ہو سماوات والارض اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گہرا ہوا ہے ولاد کو ہما اور ان دونوں کی نگوانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا وہ العظیم اور وہ بڑا علی مقام صاحب عظمت ہے اب آتے اس کی کی طرف اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ او ہے جس کی سوا کوئی معبود نہیں اللہ او ہے جس کی سوا کوئی معبود نہیں الا معبود بحق فی الوجود یعنی اللہ تعالی کی سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اللہ الحی القیو اللہ الحی الدائم البقاء جو تمام کائنات کو, سنبھالے ہوئے ہے القیوم المبالغ فی القیام بتدبیر ہی یعنی قیوم وہ ذات ہے جو اپنے مخلوق کے قیام کے تدبیر میں مبالغہ کرنے والا ہے لا تأخذوا کو کو ہے ہے ہے ولا نوم نوم اور یعنی اس نیند لگتی لہو ما ما فی فی السماوات اسی ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین اور میں ہے منزل لذیذی کوئی نہیں ہے منزل لذیذ جو سفارش کرے اس کے ہاں اللہ عزنی ہی باقی ظاہر یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس حضور سفارش کرے لہو فیہا یہاں وہ جان جو کام ہے جو دنیا ہے اس کا ہے ان دونوں کو جانتے ہیں ایسا مرد مطلب دنیا والآخرہ یعنی دور آخرت کے جو امور ہے ان, ان کو جانتے ہیں ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء من علمه اور وہ لوگ اس کی علم کی کوئی بات اور وہ لوگ اس کی علم کی کوئی بات اپنی علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے ہیں لا يعلمون شيئا من معلوماته وہ ان کی معلومات سے کچھ چیز نہیں جانتے الا بما شاء مگر جو اللہ چاہے يعلمهم بها منها اخبار الرسل کے او بتا ہے ان میں سے اخبار بے اخبار رسول انبیاء کے خبروں کے ساتھ یعنی انبیاء کے انبیاء کو بتا کر پھر وہ انبیاء ان کے بارے میں بتایا یعنی اپنے رسولوں کو خبر دے اور رسولوں کو خبر دینے کے بعد پھر رسول جو اپنے متیوں کو کہے وسیع کرسیہ السماوات والارض وسیع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گہرا ہوا ہے وسیع کرسی اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گہرا ہوا ہے احاط نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم جو ہے ان دونوں کو محیط ہے یعنی آسمان اور زمین کو اور دوسرا قول یہ ہے کہ ملک ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ان دونوں کو احاطہ کیے ہوئے ہیں تیسرا قول وقیل القرسی بعائنی ہی مشتمل علیہما اور بعض نے کہا ہے کہ خود کرسی بذات خود جو ہے نا یہ مشتمل ہے ان دونوں اس کی عظمت کی وجہ سے اس کی عظمت کی وجہ سے یعنی بذات خود کرسی اپنی عظمت کی وجہ سے جو ہے نا جو ڈالے گئے ہو ڈال دیے گئے ہو ایک ڈال میں یعنی مطلب یہ ہوا کہ ساتھ کے ساتھ جو آسمان ہے ان کی حیثیت جو ہے نا ان کا مرتبہ ان کا مقام کرسی کے مقابلے میں صرف ایسی ہے جیسے سات درہم ایک ڈال میں ڈال دیے گئے ہو ولا يؤود يثقله حفظهما سماوات والارض یعنی اللہ تعالی اور ان دونوں کی نگہوانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا یعنی زمین اور آسمان کے زمین اور آسمان کی جو نگرانی ہے ان کے کرنے میں اللہ تعالی کو ذرا بر بھی نہیں ہوتی بالقہر اور او بڑا علی مقام اور او بڑا علی مقام العظیم عظمت ہے فوق خلقه بالقہر یعنی اپنے مخلوق پر قوت کے ذریعے غالب ہے اپنی مخلوقات پر قوت کے ذریعے غالب ہے جس طرح کے پہلے بتایا گیا کہ اس آیت کریمہ میں جو ہے نا اور بہت سارے اس کے فوائد احادیث مبارکہ میں خصر ہے کہ اگر کوئی صبح اور شام اس کو پڑھ لیتا ہے تو بہت برکات ہوتی ہے جتنی بھی مصیبت کے پریشانیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور اگر ہر نماز کے بعد بندہ ایک کرسی پڑھ لیتا ہے تو خرط میں جو ہے نا بہت ہی عجر و سوال کا باعث ہوگا اب اگلی کرا فی الدین دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے قد تبین رشد میں الغی ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح اس کے بعد جو شخص کا ہے کر کے میں نے اللہ پر ایمان لے آئے اس ایک مضبوط کنڈا تام اس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں لن کے اس ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں و سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اس کا شان نزول یہ ہے ایک انصاری تھے وہ خود مسلمان ہو گئے تھے وہ خود مسلمان ہونے کے بعد جو ہے نا ان کے دو یا ایک بیٹا یہودی یا نسلانی تھے تو انہوں نے چاہا کہ ان کو بھی زبردستی جو ہے نا کر لے تو اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہے اسلام میں دین میں جو ہے نا کوئی سختی زبردستی نہیں ہے بلکہ ہر ایک دیا گیا اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو بھی اپنی مرضی سے اور اگر نسلانی یہودی ہونا چاہتا ہے تو بھی اپنے تو نے کہا کہ یہ جو ایسا ہے اس کا حکم جو ہے اس ہے یعنی یہ ان کفار کے ساتھ جو در اسلام میں بطور ذمہ کے رہ رہے ہو اگر وہ جزیہ ٹکس وغیرہ ادا کر رہے ہو تو ان کو مجبور کرنا اسلام رہنے کے لیے اچھا نہیں ہے اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں اس کا حکم عام ہے اس کا حکم عام ہے کہ خواتین اسلام ہو یا جہاں بھی ہو بھی ہو تو زبردستی اسلام میں بندے کو انسان کو اشتار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے عقل و فہم کے مطابق جس طرح سمجھتا ہے اگر اس کی فہم و سمجھ صحیح ہوگی ظاہر سی بات ہے تو اسی طرح سے کچھ کار کرے گا اور اگر اس کی فہم و سمجھ ہی میں گڑبڑ ہے تو ظاہر سی بات کہ پھر وہ غلط راستے پہ چلے گا اور اس کا انفار در کرے گا تو اس کا جس ازا کی طور پر جہنم بھی اس کا اٹھکانہ ہوگا جس کا شان نزول تھا اب آتے ہیں سایت کرمت کے اشریک کی طرف لا فی الدین کوئی زبردستی دین میں کے داخلہ میں کچھ نہیں ہے اللہ یعنی اگر کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو بھی زبردستی نہیں ہے اور اگر نہیں ہونا چاہتا تو بھی خط تبین ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی بالآیات البینات یعنی واضح آیات سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے رشد یہ ہے ہے ہے رہنمائی روشنی والکفر غیون اور کفر جو ہے نا یہ نزلت فی من کان لہو من میں اولاد کہہ رہا یہ تھی کریمہ نازل ہوئی اس انصاری کے بارے میں جس کے بچے تھے ارادہ علی الاسلام اور اس کا ارادہ تھا قصدہ کہ ان کو زبردستی اسلام میں داخل کر لیا زبردستی ان پر اسلام کو فرمائیے قرب تاغوت جو تاغوت کا انکار کرے گا اور تاغوت کیا ہے شیطان شیطان ہے الاسنام یا بت وہ یطلقو علی المفرد والجمع اور اس کا اطلاق ہوتا ہے ان تاغوت خود کا مفرد پر بھی اور جمع بھی یعنی مفرد کے لیے بھی تاغوت ہی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی تاغوت ہی ویومن باللہ کفرین سن سکا اور اللہ پر ایمان لاتا ہے قدیس سن سکا تحقیق اس نے سب کیا یعنی پکڑ لیا اس کا مضبوط المحکم مضبوط عقد عقد کو کو مضبوط مضبوط یعنی ایسا ہلکا سان لیا لن تسام جو ٹوٹنے والا نہیں جو جدا ہونے والا نہیں جو الگ ہونے والا جو علیحدہ ہونے والا نہیں بول اللہ تعالی لما یقال سننے والے ہیں جو کہا جاتا ہے عالم جاننے والے ہیں لما یقال جو کیا جاتا ہے یعنی جو اعمال یا جو افعال کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام علم ہوتا ہے یہ قید کلمہ ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کو بھی پڑھ ہو جائے گا اصحاب النار وہ سب آگ کے باقی ہوں گے خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے تو اس کی جو تفصیل اور تشریح ہے انشاءاللہ پر زندگی باقی رہی تو کل پڑھ لیتے ہیں ہو گیا آسان ہے کبھی چینج بھی ہوگی کیا ان شاء اللہ زندگی باقی رہی جو رہ گیا ہے ان شاء اللہ کل کریں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ